سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات فضا جرات فلطالیات ان انکم لواحد رب وما وات ورب المشارق و رب العظیم یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے وصافات فات صفن فضا جرات فتالیات ذکرن قرآن حکیم میں پانچ صورتیں اس ٹائل کی ہیں سورہ زاریات آئے گی سورہ مرسلات آئے گی سورت النازعات آئے گی اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی ولادیات آدیات تو یہ صافات زاریات مرسلات نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سائز ایک ہی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے وہ صاف قسم ہے ان فرشتوں کی جو سفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں حزا رات زجرن پھر وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں جھڑک کر یعنی اللہ تعالیٰ جس جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ وہ سہا جو ہے ان کالت اللہ صحت واحدہ یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے ذکر پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے صاف فات سفن سفے باندھے ہوئے حاضر ہیں گویا کہ خادمین بارگاہ خدا بندی کے ہر وقت حاضر ہے کمر بچتا ہے کمر باندھی ہوئی ہے پس راج جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں ڈاکتے ہیں فتالیات ذکر اور جہاں کہیں پہنچنا پہنچانا ہوتا ہے ذکر وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں یہ سب گواہ ہیں اس پر ان کم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا یہ چونکہ گروپ وہ ہے کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی کیونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انضار آخرت تو وہاں پر آپ دیکھیں ان دین الواق یہ ساری قسمیں کھا کر ان دین الواقع دین جزا و سزا حساب کتاب اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو علیہ ہے ان الہ کم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے رب سماوات و رب وہ جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہ ماں بہنا اور جو کچھ ان دونوں کے ماں ہے وہ رب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے ہر نقطہ جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی وہاں پر بھی مشرق ہوگا سورج وہاں جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارقی ہیں انا زین سماج دنیا دینت علق واقب ہم نے مزین کر دیا ہے خوشنما بنا دیا ہے سماج دنیا کو اسماعت دنیا مرکب توصیفی ہے سب سے قریب والا آسمان دنا کہتے قریب کو ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا معنس ہے انا زین سماج دنیا جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے زینت القواقب ستاروں کی زیبائش اور آرائش وہ حفظ بالکل نے شیطانی ماری یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں یعنی شیاطین جن جو ہیں یہ میں عرض کر چکا ہوں جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں جن نعت کی ان کی رسائی ہے وہاں تک انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں کوئی راکٹ نہیں چاہیے یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں ہم نہیں اڑ سکتے لیکن پرندہ ہے چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو اس سے آگے نہیں اس سولر کیونکہ ان کا مبدا جو ہے پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں سماج دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں اور قرب ان کے ماں بہن ہے اس لیے کہ وہ ناری ہے اور فرشتے پوری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاتی کو سنگل نہ لے سکے وہ حفظم حفظ لا شیطانی معاون یہ نہیں سن پاتے یس تم کا یس سمعنا بن گیا یہ نہیں سن پاتے اعلیٰ کی باتیں ظفور امن کل جانب اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر میزائل ان پر ڈالے جاتے ہیں ہر جانب سے جو ہورم ان کو بھگانے کے لیے کھدیڑنے کے لیے وہ لہم عذاب الواسم اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی اللہ من خطف الخط فاتا اللہ سوائے اس کے کہ جو کوئی چھ اچک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز فاتباہ شہاب ثاقب تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ وہ میزائل جو ہے کی طرح مارا جاتا ہے بس تفتہم تو اے نبی ان سے پوچھیے اہم اشد و ام من خلق نا ان سے پوچھیے انسانوں سے ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فسخت ہی ان سے پوچھئے اہم اشد و خلقن کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی اب من کیا وہ جو ہم نے بنایا ہے ہم نے آسمان بنایا ہم نے ستارے بنائے ہم نے سورج بنایا ہم نے چاند بنائے اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلیکسیز بنائی ہے تم نہیں جانتے اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا انا خلق نہ ہوں من تین لازم یہ لفظ آ گیا یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے ڈھیس ڈیس پیدا ہو گئی من تین لازم وہ الفاظ پھر یاد کر لیجیے من تراب مٹی سے من تین گارا تین لازم وہ گالا کہ جس کے اندر بھیز پیدا ہو گئی ہمیں مصنون وہ گالا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے مصنون اور چھٹا لفظ ہے فل فال کل فخار خلق انسان کل فل فال کل فخار وہ خلق جان نہ من نار رب ربات یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر تو ہم نے اس چپکتے ہوئے گارے سے ہم نے ان کو بنایا بل عجیب تھا یس کرون تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہو یہ تو مشہور کر رہے ہیں آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مزمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں بل تھا وہ یس لا یس اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے اس سے سبق نہیں لے رہے اس پر کان نہیں دھر رہے و راؤ آیتن یس تسخون اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہنسی نکال دیتے ہیں قالون اللہ سیر مبین اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ارام اتنا وکنا تو رام و اراموسون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں ایامن لکھا دلی سڑی ہڈیاں لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا ایزام اتنا و تو رامن و اینا لمبوسون تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا الاولون کیا ہمارے جو آبا اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا وہ نام وہ ان تم داخل کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت دلیل ہوگی اپنے اس انکار کے بارے نما یا غزرت واحد فیضا ہوں یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی ایک ڈپٹ ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہوں گے اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحریر ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا پیدا ہوں گے ضرور وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کالو یا ویلنا ہاضا یوم الدین اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ تو آ گیا وہ دن جزا و صدا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے ہاگا یوب الفصل الزی کن تم بھی تکزبون اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اوسر الزین ظلم وما کانو یا بدون اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو ان مشرقوں کو ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جنات میں سے بندون اللہ اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے تھے سرات الجہیم پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو سرات الجہیم جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ وقف ان نہ ذرا ٹھہرو انہیں روکو ان سے ذرا پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مالکم لا تناسر کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کے دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شرفا آتے ہیں یہاں پر یہ اب کیا ہوا تمہیں مالکم لا چنا کروں بل عمل یا مستسلم یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج واقبل بال آباد ملا آبادی احتساب اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے کالو ان کم کم تم کاتون ان لوگوں سے جو انہیں ورگلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے کالو ان تم تاطون تم امین تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ یمین جو ہے دہنی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہے کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر اپنی سرداری کی بنا پر اپنی جو حیثیت اور مجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں کالو بل لم تکون مومنین جب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وما کان کانا علیکم من بن سلطان اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم قوم تعزین بلکہ تم خود سے حد سے بڑھ جانے والے لوگ فحق علینا قول ربنا تو اب ہم سبھی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قوم کے وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ جہنم جنت و اجمعین کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے تو انا علینا اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا تو انا گنہ غاوین تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا انا کنہ غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے عذاب الْعَذَابِ مشترکون تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شریک ہیں سب کے سب انا لے کا نفل و مجرمین اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ یس تک ضرور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استقبال کرتے تھے گھمنڈ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ یقول لارکو حالے نا شاعر مجمون اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں شاعر ہے مجنون ہے ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے بھائی قانون آئینہ نہ تارک والے شاعر شاعری بل جا بالحق تے وسد نقل مرسلیم نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی ان نقم لذائق العذاب العلیم لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا وہ ماپ نہ اللہ ماکم تم کا اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا لہم رسک معلوم ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے طے شدہ ہے فواد کے ہو میوے ہیں وہ مکرمون اور ان کا اکرام ہوگا اعزاز ہوگا پھر جنات نعیم نعمتوں والے باغات میں اللہ سر متقابلین وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یوتاف علیہم قاسم بن اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے بیضا لذت الشاربین وہ شراب ایسی ہوگی وہ مشروب ایسا ہوگا سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا لا لاطیہ غول اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی ولا یونظفون نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں آپ کو پرتے اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کاندہ مکھنون اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں تو آپ بالباد پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے کال کا نلی کرین یقول لمن المصدقین ایزا متنا و انتم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا رشدنا من شرور انفسنا ارنا الحق حقا الباطل باطلا وارزقنا بنا ازم وفقنا لما تحب شروع ابربناشت ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن راثیم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متوازے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے کال منہم ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا انی کان علی قریب یہ اہل جنت ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا یقول و عین کا لبنل مصدقین مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو کتنی بے تو کی بات ہے اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ اِدا متنا وک اللہ و ایزام راملہ نبدین کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی بدلہ ملے گا هل انتم مطلعون تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے دیکھنا چاہو گے یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا فتلا تو وہ جھانک کر دیکھے گا فراہ فی سوائی جہیم تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دوزہ کے گویا کے بیچوں بیچ اس کی تہ کالا وہ کہے گا تل کے تلت الدین خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے مجھے بھی گراتے یہاں یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی جو بات مجھے بھلی لگی تھی جس کی گواہی میری کی گہرائیوں سے برامد ہوئی میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے ولولا نیمت اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی احسان نہ ہوتا انعام نہ ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا تو میں بھی ہو جاتا ہوں انہیں لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے افامان یتیم اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تالی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے افمان نہن نہ اللہ موت اولا بمانحرو بیمت زبین تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی ہے وما نہو بیمت زمین اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے کہیں اور کوئی پکڑ کوئی اور حساب کتاب کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے وما نہ موث زمین اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا لہو یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے عامل بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا عامل تو سب ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے ہیں دنیا پیش نظر ہے دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی محنت ہوتی ہے دن رات کی ہوتی ہے خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض پر یہ جنت حاصل کرنی چاہیے نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش ازال کا خیر الزلم ام شجرت الزقوم بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی یہ انجام بہتر ہوگا یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی ام شدرت الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا ناجالنا فطمت علی ظالمین ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا جہنم تو آگ کی جگہ ہے تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا کہاں درخت کہاں آگ تو ہم نے اس کو فتہ بنا دیا ہے وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے اس قوانین اور ہے یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلک جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا تو وہاں کے نوامیس وہاں کے قوانین وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے ان کا جاگنا احتمط ان نہا شجرت تخرج کی اصل جہین وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابرے گا نکلے گا کل او ہاں کاندہ روس شیاتین اور اس کے گابے ایسے ہوں گے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں یعنی کوئی بہت ہی یعنی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما ہوں لاہ کے نوں رمینا پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا اس میں اس کو کراہت ہوگی لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے بو ماریں گے اس میں فمال اونا من بتون اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے سما ان علیہ لا من حمیم پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی پیپ ملایا گیا ہوگا لشوب حمیم سما ان مر گیا ہوں ملائل پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں ان نہ الفا آبا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقشے پا پر چلنا شروع کر دیا بہم اللہ آثار ہی تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں قبل اکثر الاولین حالانکہ ان سے پہلے بھی وہ پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی وہ تو ہم دیکھ چکے تھے ان تو اکثر ہم آج پڑھ چکے ہیں اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی پھر یہ آج بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے مما یوں میں اکثر الحمد اللہ اللہ وہم مشرقوں جن کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نو کے شرک کے ساتھ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ آساب پر سوار ہو جاتا ہے وہ بڑا تو کہتے ہیں وراؤل الورا واؤل الورا وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے کوئی چنتا بھی نہیں ہے کوئی تشویش بھی نہیں ہے وہ اپنے اندر مگن ہے مشائن کا فلسفہ یہ ہے جو ارسٹو کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں ارستو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین تو متکلین کے اس مشائین کا ارستو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا نہیں ہے زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں اس نے بس پیدا کر دیا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ قوانین بنا دیے خود بخود چل رہی ہے اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے اب وہ فٹ بال جا رہی ہے اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے فٹ بال جا رہی ہے اب یہ کھلاڑی چاہے تو روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا وہ تو زمین کی فرکشن ہے کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں اور بڑے بڑے حکما کے رہے ہیں فلاسفہ کے رہے ہیں انسان نے جب اپنے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور توڑنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا قبل اکثر الاولین ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت تو گمراہوں پر مشتمل تھی ارسلنا فیہ منظرین ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے فنز کیف کان آپ کے تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا قوم نوح کا کیا انجام ہوا قوم ہود کا قوم صالح کا قوم شعیب کا اور صدوم اور آبورا کے شہروں کا دیکھ لو کیا کیا جاپ ہوا اللہ اللہ مخلصین البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا روحن فلمی المجیبون اور ہمیں پکارا تھا روح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے رب انی مغلوب الفتصر حضرت انو علیہ السلام جب فریاد کی پرور نگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے میں مغلوب ہو گیا ہوں تو اب تو ہی بدلا لے اور تو ہی مدد فرما تو اللہ کی مدد آ گئی وہ نت جینا ہو اللہ کربل عظیم ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی اب کرب عظیم کو آپ خود سوچیے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل ساڑھے نو سو برس سے ایک دعوت دے رہا ہو اور لوگ استحکا کر رہے ہیں تو مسفور کر رہے ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی دس بارہ برس ہی ہوئے مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے ساڑھے نو سو برس تک سور کیا تھا تو اس کا اندازہ کرے کس قدر کرب میں کس قدر ویک میں اس کی جان آئی ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ویک میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کے لوگ اس مانگ میں حجت کر رہے ہیں دکھائیے تو موجودہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی موجودہ دکھائیے جیسے موسا نے دکھائے جیسے نے دکھائے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصہ موجودہ ہم نہیں دکھائیں گے تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے یہ تو سورہ نام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا اس رضوان کا وہ پڑ چکے ہیں کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب برق ہو گئے تو کرم عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھیے کہ ایک قیامت سبرا ہو گئی ہوگی یا ابا کو استاد سات شعیب عظیم تو اس کا کچھ نہ کچھ اص تو اس وقت ہوا ہوگا تو اس کرم عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا بجالنا ضروری الباقی یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک اسلوب حق ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تھے اسی تھے کتنے تھے کتنے نہیں تھے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ماں منا ما اللہ کلیم سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نو علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے اور ان کے اہل خانہ اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی غرق ہونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے خادم ہوں گے بس اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں نہ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں سام ہاپ اور یافس اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم اول تو حضرت آدم تھے انہیں سے نسل چلی انسانی لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً دو ہزار برس کا ہے اس دو ہزار برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے وہ جاننا ضروریات یہ جو ہے حسر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے وہ ترکنا علیہ کے آخرین اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت نو علیہ السلام کے راستے میں ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورگلایا اور اور جو کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا سلام علی روح فی العالمین سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں ان کزال کا نجل محسرین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان ان لو میرے نے المومنین المن یقین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سم اغرق میں لاہرین اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو کر دیا وہ ان شی یا تہیرہ ابراہیم اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزم میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت شام کی اولاد میں سے حضرت شام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم ثبوت بھی ہے اور بھی اقوام ہیں سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد برامد ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں اس جار اب میں قلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا کلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ دس کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق کیونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں وہ ایک ہی بات ہے قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل اصل جو اس کی ہے اس پر باقی ہو پرورتی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں یہ خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر اللہ اس جا ربہ میں قلب سلیم جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد معاد تک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور ماد تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے زید وہ مباحد تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں ظاہر بات ہے اس لیے اس دن سراط المستقیم یہ ہے اصل میں سورہ وہ سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمد للہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین ملک نعبد یہاں تک تو انسان پہنچ گیا لیکن آپ بندگی کیسے کریں یہ آ کر اسٹائل آ المستقیم اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملیں گی وہ ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے اس جا رب بہو کل بن سلیم اس علی ابھی ہے وہ قوم ہی ماضا کابلوں یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں آلیہ تو دون اللہ پوری دوں کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گھڑت قسم کے ہے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے تری دون اب دیکھیے یہ وہی ہے طالب مطلوب تم کس کا طالب ہو مطلوب کون تھا تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہے توری دون فما نکم رب العالمی تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کو ان کی مالک ہے اور پروردگار ہے فنظر نظر تم سب پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں وہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فقال انی شکیم میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اور پیچھے رک گئے فن رنگ انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کالا ہندی سکیم میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی فتم اللہ تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے پیر موڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی فراغ جا گھسا وہ ان کے معبودوں میں فقال اب وہاں غائب بات ہے حلوہ ماڈا رکھا ہوگا بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں اتنا بول کے آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا یہاں پر اللہ تاخل ہو کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے آپ علیہ غرمن بل یمین لکن لا تن اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے علیہ غرمن پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر ایک ضرب کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ سے پوری قوت سے بلو الہی علی باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور دو قیامتیں سگرا کی بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا کس نے کیا نہیں فون تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے حالات اب انہوں نے اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجیے مناظرہ کہہ لیجیے بغیر کسی خوف کے اتابدون ماتا ماترشی کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے ولہ خلا وما تعملون یہ آیت بھی حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاشب عمل تو ہے خالق عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ ہے تو جزا اور غلط ہے تو سزا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالوڈ ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے قاسم انسان ہے وہ اللہ خلق حکم ماں کا ملون یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو اعمال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا الاؤ بناؤ بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو آگ کے اندر ڈال دو فارادو بھی قیدن فجالنا تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہیں کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست خوردا یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جو بہرحال الاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دہائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ انتہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں وہ واپس آ جائیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ تبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق عقل ہے تماشا تماشائے بام ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاصر ہوئے وقال انی ظاہب اللہ ربی سیاحدین اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یعنی راستہ بتائے گا یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں یہ قانون ہے جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر آمادگی سے بھی آگے نکل گئے اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آدمی اللہ نے بچا لیا اور بات جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سوری پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے اللہ نے موجے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا اللہ ربی سیاحدین میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حبلی من الصالحین بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرط اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے یہ تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں ہاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر بہت سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے بہت لمبا سفر کرنا پڑا انی سیاحدین رب حبلی من الصالحین اور اب دل سے ایک دعا نکلی پرور دگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بخش دے بس شرنا بے غلام حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشالت دی جو حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مریض میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ لیجیے جی، یعنی باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے بار بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے یہاں غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل فلما بلگا یا کالا یا بنیا انی عرافی منا میں انی اسباہوں کا فضل بازار چلا تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں کالا نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں ارا سیلے مزارے تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں انی اصبوں کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنزور ماضا ترا تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے کالا یا فرق ماتوبر یہ ہے ان کا ہیلم انہوں نے کہا فوراً بجان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑا خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بجان پتہ نہیں سوچیے تو صحیح ہے خواب باقی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا بت فل عمر ستجدنی ان شاء اللہ قریب ان شاء اللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی کہ زبی اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جگہوں کے نام بدل دیے ہیں فلسطین میں بھی ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے مروا جیسے مروا کے اوپر قرمانگاہ گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک مکہ بنا دیے وادی بکا وادی بکا وہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس سے متاثر ہو گئے ہیں اور یہ کہ ضبی اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اساق ہے غالب اگر میرا حافظات ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے تو بڑے مفسر ہیں تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی اور رائے صحیح فیمن ہوا زبی کون زبی ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا جمن خدام قرآن کے تحت غالباً اب بھی کہیں ہوگا لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی وہ بہت اصل تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے کالا یا بنیا انی اراف المنام انی اصبح کفنز ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم فلما اسلم وتله للجبيل تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی بنا دینا یا ابراہیم اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدق سب یا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا نا کزال کا محسنین ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلا دیتے ہیں انحاز لہو البلا المبین یقین یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ اس کا امتحان دے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقع تن اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں وہ فدینہ ہو بزم عظیم اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فری ایک ذبح عظیم جنت کا ایک میڈھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وہ ترکنا نہ ہے پھر آخری اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو جیسے ملت روح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو سلام علی ابراہیم سلام ابراہیم پر کزال کا نج المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو ان من میں نباد یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے بشردا باقی اور ہم نے بشارت دی انہیں کی کہ انبیاء ہی میں کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے بارکنا علیہ و علیہ اور ہم نے اپنی برکت نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ صلاۃ وسلام و امین ضلعت ماں محسن و ظالم مبین اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیک وکار بھی نکلے بہت موسم بھی نکلے لیکن یہ کہ ظالم صحیح مبین صاف صاف اپنے نسل ظلم کرنے والے بھی نکلے ہر طرح کے لوگ نکلے برقل من آوسا موسا بہاروں یہ انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں بلقل من موسا و ہارون اور اسی طرح ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان فرمایا جینا کر عظیم اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور اندو سے نجات دلائی نجات دی وہ نہ ہوں فکان غالبین اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا وہ آتے نہ حبل کتاب اور مستمین اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی وہ حدینہ حبل سراط المستقیم اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا سیدھا راستہ سراط المستقیم کی ہدایت دی وہ ترکنا علیہ مافِ آخری اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت اور پچھلوں میں بھی سلام موسا و ہارون سلام موسا پر بھی اور ہارون پر بھی نجل محسرین المرسلیم اور یقین الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے اور بال بک ایک شہر ہے باغ کا بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بک کا تو یہ مکہ جو تھا یہ بک تو بال بک بک کا شہر تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا بال ان کا بہت بڑا معبود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا سرین قوم ہی اللہ کر تقون جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوا اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو اتنا بالن تم پکارتے ہو بال کو وہ تضرون احسر الخالقین اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے اللہ رب جو اللہ ہے تمہارا رب ہے وہ رب آبا کم الدین اور تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد تھے ان سب کا رب ہے فقط زمو فن محبر تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہے وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے محبر ہوں گے اللہ عباد اللہ مخلصین سوائے ان میں سے ان اللہ کے دیکھ بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے ان امت کم امت الاحدن دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے سلام العلّ انا کزال اگل انجمحین ان نہ اب یہ جو بار بار آ رہی آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سادہ بھی ہے کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں وہ نہ لوت اللہ سلیم اور یقین لوت بھی رسولوں میں سے تھے عزدت جینا ہو اجمائین جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو اصل میں اس کے سب کی تفسیر قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا خاصا بڑا گھرانہ ہوگا جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے تو رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا بس یہ وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں واللہ عالم قرآن کے بیان سے اندازہ ہوتا اہل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا واللہ عالم اللہ عجود عمل الغابری سوائے گوہیا کے پیچھے رہنے والوں میں تھی ثم دمر الاخرین پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا کو باقیوں کو اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش آرکیولوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آسار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سلوم اور آبورا کے وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توثیق ہو گئی ہے انشاءاللہ شاء یہ ساری حضرت نور علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائے گی یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی صحیح ہے وہ رو نا تم گزرتے ہو جو تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو تم صبح کے وقت بھی اور بل کبھی رات کے وقت بھی افلا سے کام نہیں لیتے وہ ان المرسلین اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے اس اب الفلک المشہور جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لگی ہوئی تھی اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے اظہبہ موازمن یہ ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا اتنا غصہ ہوا غضبناک ہو کر بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا خطا ہو گئی اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجرا اور خوراک میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی اس میں یہ سوار ہو گئے فصاحب فقان امیر مدین تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے تو پھر قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا فساہما انہوں نے کوڑا ڈالا فقان من المدحین تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر فلکا کا تو اسے نگل لیا مچھلی نے کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے وہ ہوا بلیم اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے فلاؤ اگر نہ کانا بل مصب نہیں تو اگر نہ ہوتے وہ تصویر کرنے والوں میں سے لا الہ الا انت سکھانا کا ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ اس کا انہوں نے اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تصویر کرتے رہے للا بے صحیح بت نہیں لا یوم یو ماسور تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مصبحین میں سے تصویر نہ کرتا یہ آیا کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یو ماسور قیامت تک وہی سے ان کا با سے بادل موت ہوتا نمزنا ہو بلا لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استفاق کیا اللہ اللہ الا کا سدھار نہ کرنے کی تم انہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بل آراہ چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے بر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے وہ ہوا سکیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا اب وہ چکیل میدان پر پڑے ہیں اب یہ جو ہے فامتنا علیہ شجرتم یقین تو ہم نے اس پر ایک یقین کا درخت اگا دیا مجھے اس سے پہلے کوئی تفاصیر میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے احمد الدین مارہروی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے بہت ایک آدمی تھے میساخ کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں بکران کے علاقے میں تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی ہے کہتے ہیں یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، وہ مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگجین ہے اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے ریپلنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگزین کا طرف جو ہے اچھا یقین جو ہے اب وہ کاف گاف بنتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی کاف جو ہے گم کو وہ کہتے ہیں تو یقین سے یقین یقین سے وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں کھال صحیح ہو لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات العرض ان کے حملہ آور نہ ہو جائیں کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی ایک جین کے اندر وامبتنا علیہ شجرتم من یقین ہم نے یقین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو اس میں مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا بے آتے الفر اور پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالباً یہی اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذاب ہی ٹل جائے وار صلی اللہ اور ہوں تو ہم نے ایک لاکھ کے آدمی اور ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متائے دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے یعنی فریش لیز آف ایگزٹینس ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی فسٹ علی رب کل بنا تو لحم لہم اب یہاں پر وہ جو مشرق تھے مکے تھے ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو یہ بیٹا تو دیا اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہے جو خود انہوں پسند نہیں ہے ہم خلق مل ملائے کرتا اناسا کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مونڈس بنایا تھا وہ شاہدون وہ گواہ ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقع ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مونڈس بنایا تھا اللہ ہوں اس کے ہند نہیں آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کی اولاد ہوئی یقین وہ جھوٹے استفل بنا سے کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی مالکم کیسا کو تحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو افلا تذکرون تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے لکھوں لکم سلطان المبین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے کوئی سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے یہ تیسری سورت ہے اسی اسٹائل کی سورہ حجر پھر سورہ شعرا پھر یہ سورہ صافات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ردم ہے تیز سوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے اللہ عالم اور کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو لیکن یہ کہ تاکہ مونارٹی نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجیے ایک شخص جو ہے ایک پارا روزانہ پڑھتا ہے تب اس میں یہ کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر ادل ادل کر مضامین آتے چلے جائیں واللہ عالم ہم لکم سلطان کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے فاتو میں ہے تم ان کو تم سواد تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو وجالو بین ہو نصب انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نصب کا رشتہ قائم کر دیا ہے ولقد علیہ جن تو نمو ضرور اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا سب کے سب جو ہے حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ عما سے فون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ عباد اللہ مخلصین سوائے اللہ کے وہ بندے وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے ہما وما تعبدون تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوچھتے ہو وما تم علیہ بفاتنین اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے اللہ من ہوا سالم جہیم سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر وما منا اللہ لہو مقام و معلوم اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی بسات سفن فضا رات زجرن فتالیات ذکرن وہ فرشتے جو سفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور مستیاں ہلاک ہوتی ہیں فتالیات ذکر جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے وما منا اللہ لہو مقام معلوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہی ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائقہ مقربین ہے ملائے اعلیٰ ہے ملائکہ تو دنیا ہے ملائقہ اسفل ہے یہ سب کے سب ہے وما منا اللہ لہو مقام و معلوم و انا اللہ الصافون اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستعین کھڑے ہوتے ہیں وہ انا اللہ المصدون اور یقیناً ہم تو سب کے سب تصویر کرنے والے ہیں پروردگار کی وہ ان قانون یا قنون لندنا ذکر نہ کُن عباد اللہ مخلصن اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے بہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلو کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا لو اللہ اندنا ذکر بن الین عباد اللہ مخلص تو ہم تو سب قسم اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے کفر ہو گئی فصوف یاد اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پیداش ان کو بھگتنی پڑے گی ولا کا سبقت کل متون علیہ وسلیم یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت یاہیا قتل ہو گئے حضرت ذکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوب نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے رسول مغلوب ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو ورک کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں ولقت سبقت کل متنالے عبادل الم سلیم یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عباد الم ان لہم المنسور یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور میں یہ سیگا جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ قانون رہا ہے کے بعد میں وہی میں جنگنا رحم الغالب یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا یعنی اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی ہے نہیں مان محمد الرسول اللہ وزین ماہو یہ کون تھے یہ حزب اللہ تھے اپنے وقت کے حزب اللہ یہ اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے ہماری یہ کون تھے یہ اس دور کی حزب اللہ ہے فتح اللہ تاہین تو نبی ذرا آپ رخ پھیر دیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے آپ زیادہ ان کی یہ استضاع کریں تمسخر کریں آپ پرواہ نہ کریں آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے وہ آپ سے روم فسو فیوب سے روم تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجیے دیکھتے رہیے دور سے فسا یوب سے تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اب ہمیں عذاب تاجر ہوں تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم فیضا نظر اب صباہ منظرین پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں ساہ کہتے ہیں بڑے میدان کو کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں فیضا نظر اب صاحت جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب المنظرین تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا وہ تب اللہ پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجیے ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کرے ورا تحزن ہی آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھے فلاں اللہ کا ہے نفر کا اللہ مومنین آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے وہ آپ پھر فسو فیوب سے روز آپ بھی دیکھتے رہیے اور قریب یہ بھی دیکھ لیں گے صبح رب رب العزت ہے اما یوسفول پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے اما یوسفول ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وقف اسی سے یس بنا ہے اور دوسری صفت بنا ہے قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے ویسے ہم حادث کے لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے قرآن میں صرف نام آتا ہے نسماء الحسن اس کے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر سراہتن جو ہے وہ نہیں آیا جہاں بھی آیا اما یسفون جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں صبح نہ ہوا تعالیٰ اما یسفون اللہ اس سے پاک ہے بلند و برتر ہے وہ سلام المرسلین اور سلام ہو تمام رسولوں پر والحمد الحمد للہ رب العالمین اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے بارک اللہ علی العظیم و نفالی ویات بالآیات ملایات ذکر حکیم